شعبہ سعید اور معاذ بن نے اپنے والد کے واسطے سے قطادہ سے اسی سنت کے ساتھ یہ روایت بیان کی البتہ سعید اور حشام کی حدیث میں نماز فجر کے بعد سورج طلوع ہونے تک کے بجائے صبح کے بعد سورج چمکنے تک کے الفاظ ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار نو سو بائیس